عبید اللہ بن معاذ نے کہا مجھے میرے والد نے شعبہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حدیث بیان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذل حج کی چار یا پانچ راتیں گزرنے کے بعد مکہ تشریف لائے آگے عبید اللہ بن معاذ نے غندر کی روایت کے مانند ہی حدیث بیان کی انہوں نے پسو پیش کرنے کے حوالے سے حکم کا شک ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو بتیس